بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت دو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ترجمہ وہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اس میں چڑھتا ہے اور وہ نہایت رحم والا بخشنے والا ہے یعنی آسمان و زمین میں سے مخلوق اعمال اور احکامات کے آنے جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے جو چیزیں زمین میں جاتی ہیں مثلاً بارش کا پانی مردہ لاشیں کھیتی کے بیج وغیرہ اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے مثلا سبزہ درخت معدنیات وغیرہ اور جو کچھ آسمان کی طرف سے آتا ہے مثلا بارش وہی فرشتے تقدیر احکامات وغیرہ اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے مثلا ارواح دعائیں اعمال فرشتے وغیرہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی مغفرت بخشش اور رحمت سے چل رہا ہے وہ اپنے ان اولیاء کے لیے غفور اور رحیم ہے جو زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ رکھتے ہیں اور آسمان سے آنے والے احکامات کو اپناتے ہیں اور ان کے اچھے اعمال آسمانوں پر چڑھتے ہیں واللہ عالم بالصواب آیت چار ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی تاکہ انصاف ہو جائے اور لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل مل جائے پس جو شخص ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مغفرت اور عزت والی روزی ملے گی اور جنہوں نے کفر کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کی ان کو دردناک عذاب ملے گا ترجمہ قیامت ضرور آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے ایمان اور اعمال صالحہ اسباب مغفرت ہے آیت نو يروا ما بين ايديهم وما خلفهم ؟ وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب اہل عنابت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور ان نشانیوں سے دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے لازمی ہونے کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں ترجمہ کیا وہ آسمان اور زمین کو نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں آیت پندرہ لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ترجمہ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی نشانی کہ جسے دیکھ کر وہ ایمان لاتے اور شکر کرتے دائیں بائیں دو باغ اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو عمدہ شہر رہنے کو اور رب غفور یعنی بخشنے والا رب مگر انہوں نے نصیحت نہ مانی اور شکر گزاری اختیار نہ کی تو ان پر عذاب آ گیا اور تمام نعمتیں زائل ہو گئیں رب الغفور بخشنے والا رب فرما کر اشارہ دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور شکر گزاری اختیار کرو گے تو پھر جو کوتاہیاں تم سے ہو جائیں گی ان کی معافی کا نظام موجود ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا بلکہ اپنی مہربانی سے معاف فرماتا ہے